عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے ابو نظر نے ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام عمیر نے ان سے ام فضل بن تہارث رضی اللہ عنہ نے کہ ان کے یہاں لوگوں کو عرفات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے متعلق کچھ اختلاف ہو گیا بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن روزے سے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹ پر سوار ہو کر عرفات میں وقوف فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو اکسٹھ